تین شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے تین کی اور زیتون کی اور تور سینا کی اور اس امن والے شہر کی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے تو اب کیا ہے جس سے تم بدلہ ملنے کو جھٹلاتے ہو کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں